آسانی سے ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے تھے جہاں کہیں کوئی بڑی چیز آ گئی تو وہاں پہ آبادی محدود ہو جاتی تھی مثلاً پہاڑ آ گیا اب پہاڑ کے اس طرح کون آباد ہیں کون لوگ ہیں کیا ان کے رسم و رواج ہیں اس کا اثر اتنی جلدی پہاڑ کے اس طرف نہیں آتا تھا کیونکہ کون پہاڑ پہ چڑھے پھر ادھر جائے اور دیکھے اور ملے دریا آ گیا تو دریا بہت بڑی رکاوٹ تھی اور اب کشتی میں بیٹھو ادھر جاؤ پھر قبر لے کے آؤ یہ ایک مستقل کام تھا تو انسان بہت محدود پیمانے پر زندگی گزارتے تھے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ زبانیں بھی اپنے اپنے علاقے تک محدود ہو گئی دریا کے پار چلے گئے تو وہاں اور زبان تھی پہاڑ عبور کر کے دوسری طرف گئے تو دیکھا ملک اور ہے زبان اور ہے رسم و رواج اور ہیں مذہب اور ہے پھر اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت میں یہ جو مادہ رکھا ہے کہ جو چیز موجود ہو اس سے دل کر جاتا ہے اور جو چیز مفقود ہو نہ ملے اس کی طلب اور جستجو میں رہتا ہے تو لوگوں نے یہ بیریئرس اور یہ پابندیاں توڑی ڈاک کا نظام شروع ہو گیا خط لکھنا شروع ہو گئے پہاڑ عبور کرنا شروع ہو گئے دریا سمندر کشتیاں یاد ہو گئی اور پھر بھی وقت محدود رہا اور اللہ تعالی کا طریقہ یہ رہا کہ اس نے کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر ہدایت کے لیے کسی کو نہ بھیجا اسی لیے جو آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں اتنی ہزار پیغمبر آئے علیہ اللہ والسلام تو بات بالکل درست ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بستیاں اور شہر اتنے زیادہ تھے گاؤں اتنے زیادہ تھے کہ تعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے تھا نہیں تو ہر ایک جگہ پر یہ ضروری تھا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچے اور ہدایت اس طرح عام ہوتی چلی گئی اور ایسی بستیاں جہاں پر ہدایت نہیں پہنچی انبیاء علیہ عالم والسلام کے ذریعے سے نہیں پہنچی تو بھی ان کے نائبین کوئی نہ کوئی آتا رہا سرح کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان نمن المسلیم اور بلا شک و شبہ آپ ان میں سے ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں ہیں رسول ہمارے علیہ السلط والسلام اور ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے ذرا قوم ماں ذرا آبا تاکہ آپ ان قوم کو ان لوگوں کو ڈرائیں جن کو اس سے پہلے نہیں ڈرایا گیا مفسرین نے اور پرانے زمانے کے علماء میں یہ بڑی زبردست بات تھی کہ وہ ایسے ایسے سوال اپنے پاس سے پیدا کرتے تھے جو عام آدمی کے ذہن میں آ نہیں سکتے اور اب ہمارے یہاں علم کی قلت ہو گئی ہے اور دین پہ ہر آدمی تقریریں کرنے لگا ہے تو اس لیے کئی ایک سوالات جو لوگوں کو ذہن میں اٹھتے ہیں جب علم نہیں ہوتا تو پھر برا مناتے ہیں کہ مت ایسے پوچھو مت ایسی بات کرو اللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ادب المفرت میں آتی ہے انہوں نے کہا کہ اپنے شاگردوں سے کہ تم اس زمانے میں ہو جہاں پر خطیب کم ہیں اور علماء زیادہ ہیں نہیں بولتے تھے لوگ بولتے تھے اس لیے ڈرتے تھے کہ جو بڑی ذمہ داری ہے خطرے کی بولنے کی اللہ کا جواب کیا دیں یہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے فقیر اتنے بڑے مجتہد اور ان کے اساتذہ اسود اور القما اللہ ان کی جگہ سنبھال لینا ان کا یہ حال تھا کہ مسجد میں جہاں نماز پڑھاتے تھے تو اس زمانے کی اصطلاح تھی کہ وہ ستون کے ساتھ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا تو کئی ایک لوگوں کے حالات میں آپ کو ملے گا کہ وہ ستون لگا کر نہیں بیٹھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی ہلکا نہیں ہوتا تھا نقل رحمت اللہ مسجد کی اسی ستون کے پاس بیٹھتے تھے اور جب چار آدمی ہوتے تھے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے چلے جاتے تھے میں نہیں پسند کرتا کہ لوگ زیادہ مجھ سے پوچھیں اور سوالات اللہ نے کہا کہ اس امت پہ ایسا وقت آئے گا جب خطیب زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے پر دور دور ہے خطیب اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ دیر حد حساب آپ کسی بھی جماعت کو لے لیں جن پر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں لیبل لگا ہوا ہے کہ حقیقت اسلام ہے یا نہیں ہے سیاسی جماعتیں بہت سی ہیں نا اسلام کے نام پہ کام کرتی ہیں تو لیبل اسلام کا ہے تو ان میں کہیں چلے جائیں ان میں بڑے سے چھوٹے تک ہر آدمی خطیب ہے ہر آدمی کو بولنا آتا ہے اور پیچیدہ سے پیچیدہ کے کئی مسائل پر اس کی رائے پوچھ کے اس کی کوئی نہ کوئی رائے ہو سکتی وجہ کیا ہے اللہ کا خوف نہیں ہے یہ احساس نہیں ہے کہ یہ شریعت پہ بات کرنا یہ کتنی ذمہ داری کی بات ہے کتنی ذمہ داری کا کام ہے تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا تو ہوا کیا کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ صلاح کو بھیجا تو وہ سوال یہ اٹھتا اٹھا مجھ خود ہی اٹھا اب ہمارے زمانے میں کوئی سوال کرے تو چونکہ علم نہیں ہوتا نا اتنا گہرا تو بجائے جواب دینے کے وہ کہتا ہے کہ یہ تو تم اسلام سے نکل گئے یہ ایسے ہو گیا یہ ایسے ہو گیا یہ گمراہ ہو گئے ان لوگوں کے پاس بڑا علم تھا یہ کمال ہے علی محدثین اور فقہا کا کہ اپنے پاس سے فرمی سوال رکھ کے لکھ کے پھر اس کے جواب دے دیتے کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے یہاں تک کہ ہمارے کتابوں میں بحث کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا سے نکل جائے کسی اور دنیا میں چلا جائے تو وہاں نماز کا حساب کیا ہوگا زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا چاند پہ جانے کا لیکن اب چاند کے لوگ چلے گئے مدت ہوئی اب تو مریض پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ وہاں پہنچ کے کیا ہوگا انہوں نے اس پہ سوال اٹھایا کہ اللہ نے صبح یاسین یہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جن کی جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ان کا جب ڈرانے والا کوئی نہیں آیا نبی اور رسول علیہ السلام کوئی نہیں آئے تو پھر اللہ ان سے حساب کیوں لے اگر وہ کفر پہ مر گئے تو خدا کی منہ سے حساب لے یہ ایسا سوال ہے جو اب بھی لوگ پوچھتے ہیں کہتے جی کوئی چین جاپان میں پیدا ہوا اسلام کا پیغام اس تک نہیں پہنچا اسی حال میں وہ مر گیا اس انسان کا ہے شروع کا تو اس کے جواب میں صاحب رانی نے لکھا ہے باب المحیت سے اس نے نقل کیا ہے اور ابو ریان اندرسی اللہ نے اس کا جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا جہاں انبیاء علیہ صلاح کے سلام نہیں آئے وہاں پر ان کے نمائندے آتے رہے اللہ خدر ڈراتے رہے خدا کی بات پہنچاتے رہے کچھ نہ کچھ کا سلسلہ جاری رہا جلانے کا سلسلہ جاری رہا اللہ کے اقامات بتانے کا سلسلہ جاری رہا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو خیر بہت شاندار تھی اسلام کے لیے لیکن ایسے نہیں ہے کہ ان سے پہلے جو بستیاں تھیں ان میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا خالد ابن سلمان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے خالد بن سلمان کے حالات میں ذکر کیا لسابہ نے کہ وہ کون کون سی روایات ان کے متعلق ملتی ہیں یہ تو خیر ایک ایسی شخصیت ہے جس پہ بہت اختلاف ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یقینی طور پر ان اربوں کو ڈرا دیتے کہ یہ کام نہ کرو بیٹیوں کو زندہ کر نہ کرو اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا یہ چیز نہ کرو تو ڈر ان کو مسلسل کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے اور خدا کی طرف سے پکڑ آئے گی تو یہ اس زمانے کا حال ہے جو بستیوں تک لوگ محدود تھے اب وقت بدل گیا پچھلے تین چار سو سال سے اور جب سے یہ صنعتی انتظار دنیا میں آیا ہے اس وقت سے بہت سے پیمانے بدل گئے بہت سی چیزیں بدل گئی تجارت بدل گئی معیشت بدل گئی ایسے ایسے سوالات اب پیدا ہو رہے ہیں بہت سے اہل کو جو ضرورت دی جاتی ہے وہ معامل اور میزل کے اس مسئلے پر پچھل کریں بیٹھنے اور اس بات کو کریں آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اس کی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کا سودا نہیں کر سکتے قبضے کے بغیر سودا نہیں پھر ابھی اس میں اتنی زیادہ ممانت آئی ہے ہر جگہ آپ کو ملے گی اس کی ممانت اس لیے کہ ایک چیز آدمی کے پاس ہے ہی نہیں اب اس کا سودا کیا کرنا ہے مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک ٹن کھجور میں تمہیں بیچ رہا ہوں اب کھجور اس کے پاس ہے نہیں اور کھجور یقیناً خراب بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے تو بغیر دیکھے اس چیز کا سودا کیسے کر لے گا نتیجہ ایک دوسرے کو نقصان کا اعتماد ہے وہ بھی سکتا ہے وہ بھی جاتا ہے اور ایک آدمی کے پاس ایک ٹن تو نہیں ہے لیکن اس کو یقینی طور پر پتا ہے کہ ایک ٹن فلاں جگہ فلاں کے پاس پڑی ہے اور وہ ایک ٹن میں ایک ہزار روپے میں خرید لوں گا اور آگے پندرہ سو میں سیوا ہو گیا وہ آدمی وہی سے وہی ٹرانسفر کر دے گا پانچ سو روپئے میرے بیچ میں بچ جائیں گے یہ کہتا ہے تجارت یہ جی، اب اس کو بتاؤ تو پہلے جو باتیں ہوتی تھی وہ سیب انگور ناشپاتی کپڑا سونا چاندی اسی بھی تجارت محدود تھی جب دنیا میں اب تبدیلی آئی تو اب دنیا میں پورا نظام ایسا چل رہا ہے کہ وہ چیز سرے سے آپ کے پاس موجود ہی نہیں آپ نے دیکھنی بھی نہیں اور صرف فون کی کالس پہ سودے ہو رہے ہیں ادھر سے ادھر جا رہی ہے چیز ادھر سے ادھر جا رہی ہے یہ چیز ایسی پیش آ گئی جس پہ اس زمانے میں علماء نے اشتہار ایک طرح سے کیا اور انہوں نے کہا کہ بتانا چاہیے کہ شریعت نے اس سلسلے میں کیا اصول دیا سائی دے دیتے تھے بیانہ دے دیتے تھے بیانے پہ چیز ہو جاتی تھی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کروا ہے ہنفی حضرات منع نہیں کرتے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا اب شریعت نے اصل میں کیوں منع کیا شریعت کہتی ہے کہ یہ آدمی پانچ سو روپیہ دے آیا اور کیا میرا جوتا بنا دو اور اگلے مہینے آپ لے جاؤں گا اس نے جوتا تیار کر کے رکھ دیا یہ آیا ہی نہیں اس کا انتقال ہو گیا کچھ بھی ہو گیا تو اس بیچارے کا سارا میٹیریل ضائع ہو گیا وہ بکے نہ بکے اس کی پسند کا بنایا تھا کوئی لے نہ لے اس کے پیسے اس کا مال کو پھنس کیا اور دوسری طرف اس نے اگر پیسے نہیں دیے بالکل بھی اور اس نے بنا کے مال رکھ دیا اس کے کہنے کے مطابق تو وہ آئے نہ آئے تو بالکل ہی آزاد ہے پانچ سو روپئے دیے ہوتے تو کچھ تو خیال ہوتا نا کہ پانچ سو روپئے دیے ہوئے ہیں چلو دو سو روپئے اور دے جیسے گیا اب یہ بالکل ہی آزاد ہوتے اس کی شریعت نے اصل میں منع کیا امام محمد رحمت اللہ جب خوراسان تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں پر یہ چیزیں جب ہوتے ہوئے دیکھی تو انہوں نے کہا یہ جائز انہیں کہا گیا کہ حدیث میں آتا ہے ان کا بالکل حدیث میں آتا ہے لیکن اس سارے شہر کا تعمل میں نے دیکھا عمل میں نے دیکھا لوگوں کا اور لوگ اس پہ راضی ہیں خوش ہیں تو مسلمانوں کے معاملات جن میں وہ راضی ہوں اور خوش ہوں اگر اس میں سود کا انصر نہیں آتا تو بس انہیں چھوڑ دیا انہیں اپنا کام کر دیتا امام محمد رحمت اللہ علیہ سے فقیر آدمی کا فتوا تھا اور جو فتوے اسی طرح بدلتے ہیں نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہتے رہے کہ کیچڑ ناباد ہوتا ہے لوگوں نے جو دوسرے ان کے دوست تھے انہوں نے اس پہ پتوا نہیں دیا ان ٹیچر پاک ہوتا ہے جب تک کہ ناپاکی اس میں واضح طور پر نہ ہو صاف طور پہ نہ ہو ٹیچر پاک ہوتا ہے تو وہ گرداب میں رہتے تھے وہاں ٹیچر کسی نے دیکھا نہیں تھا اتنی صاف سڑکیں ہوتی تھیں سب معاملات اتنے اچھے ہوتے تھے یہاں یوسف رحمت اللہ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور یہاں یوسف رحمت اللہ نے کہا مقدمہ کیا تھا اس آدمی نے اپنے ہمسائے پر مقدمہ کیا کہ یہ چمنی اس کی پانی گرم کرتا ہے اور چمنی کا جو دھواں ہے وہ میرے گھر کی طرف آتا ہے اور سانس لینا دشوار ہے تو ہوا صاف نہیں ہے اس لیے آپ اس کا فیصلہ کریں یوسف احمد اللہ علیہ نے بلایا لوگوں کو یہ فقیر تھے نا انہیں احساس تھا کہ ہمارے فیصلے قانون کی بنیاد ہیں اور مسلمانوں کو لے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور اچھا یہ بتاؤ کہ چمنی کتنی اوپر رکھی جائے کہ اس کا دھواں لوگوں کے سانس پہ اثر نہ پڑے لوگوں کے لیے فضا صاف صاف ہو ہو ہوا لوگ آسانی سے سانس لے سکتے انہوں نے کہا حضرت اتنے بارہ یا پندرہ ہاتھ کچھ ایسے بتایا کہ اتنی اوپر اگر چمنی ہو تو اس کے دھوئے کا اثر پھر لوگوں پر نہیں آیا کرتا ہوا میں نہیں آیا کرتا محمد احمد امام یوسف احمد اللہ تجربے کروائے واقعی ثابت ہو گیا کہ تو انہوں نے اس پر فتوا لکھا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ سے اگر شہر میں کسی شخص کے ہمیں چینی اس سے نیچے ہوئی تو ہم اسے ہٹوا دیں گے حکومت کو ہر کافی لڑکے سے کھولتے اس لیے کہ ہوا خراب ہوتی ہے سانس ہوتی ہے یہ گردار بہار گردار میں لوگ کہتے ہیں کہ بچپن لینا مصیبت ہے کوئی مچھلی کی دکان نہیں اس لیے جائمہ نے گزرات میں منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مچھلی کی دکان اگر کھولو گے تو اس سے وہ آئے گی راستے میں لوگ چلیں گے چلے پھریں گے کیسے لوگوں کو اس بازار سے گزرنا دشوار ہو جائے گا اس لیے مچھلی کی دکانیں ہمیشہ شہر سے باہر رکھی جائیں گی جس نے جانا ہے وہاں جا کر مچھلی خریدے اور وہاں سے ایک خاص قسم کا لفافہ ملے گا اس میں بند کر کے لائے تاکہ مچھلی کی بو نہ پھیلے اور آج دیکھ لیتے کہ پولٹری کی دکانیں جو ہر مارکیٹ میں ہوتی ہیں تو کیا کہتے یہ شریعت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور لوگ جانتے ہی نہیں کہ شریعت کے ان قوانین کی خلاف ورزی بھی گناہ کی شریعت کے فیصلے اہل شرح نے کیے ہیں یہاں تک کہ بغداد میں لوگ کہتے ہیں کہ ایندھن کی دکانیں نہیں تھی اور جو تال لگتے ہیں یہ جو لکڑیوں کی دکانیں ہیں یہ تال شہر سے باہر لگا کرتے تھے اس لیے کہ وہ تال جو لگتے ہیں لکڑیوں کی چرائی ہوتی تھی تو اس میں چھوٹے چھوٹے سکلے گر پڑتے ہیں تو وہاں سے لکڑی خریدے وہی سے پھیلا لے اور اسی میں اسے ڈال کر باندھ کے اپنی گھوڑے منہ جس سواری کو بھی رکھ کے لا سکتا ہے تو شہر میں لائے گا ایسے نہ ہو کہ شہر میں جگہ جگہ برادہ گرے اور سڑکیں خراب ہو جائیں تو وہ کا یہ حال تھا اور بھی شہر ایسے ہی تھے امام محمد رحمت اللہ کبھی بھی دیکھا نا کہ کیچڑ کیسا ہوتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے وہ یہی کٹوا دیتے رہے کہ تو ناپاک جب وہ خوراسان پہنچے تو وہ فتح ہوا تھا علاقہ نیا نیا ابھی سارا شہر بنا نہیں رہا تھا تو جب انہوں نے کیا ہوتا ہے بارش ہو گئی تو ان کے دوست لے گئے انہوں نے کہا ذرا آئے اتنا جگہ تک چلنا ہے تو انہوں نے دیکھا ہر جگہ پانی کھڑا ہے کیچڑ ہے تو ان سے کسی نے فتوا پوچھا کہ حضرت کیا کبھی کیچڑ پاک ہے ان سے پوچھا گیا کہ اب صبح تک تو کر دیتے ناپاکے مجھے پتا نہیں چلا کہ کیچڑ ایسا ہوتا ہے اس طرح شہروں میں کیچڑ ہوا کرتا ہے ایسے کپڑوں پہ لگ جایا کرتا ہے کتنے کپڑوں پہ بھی لگ گیا نا تو انہوں نے کہا کیچڑ پاک ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جو مسائل بدلتے تھے اب ہمارا وقت ایسا آ گیا کہ بہت ایڈوانس ہے لیکن اس کے بعد جو آئے گا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی وقت آگے بھی آنا ہے کہ مزید چیزیں بڑھ جائیں گی فریب جتنا بڑھے گا اتنا اتنا سوالات ان زیادہ اٹھتے رہیں گے اور اتنے اتنے نظام پیچیدہ ہوتے رہیں گے کیونکہ اب تو کوئی تصور پہلے نہیں تھا کہ کوئی ہوائی جہاز بھی بن سکتا ہے ایسے ٹیلیفون بھی آ ہے اب یہ چیزیں آ گئی ہیں اب اس کے بعد اس سے بھی زیادہ یہ جدید نظام آئیں گے کہیے وہ پرانا زمانہ تھا اس میں موبائل پہ بات کیا کرتے تھے وہ تو اس وقت سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی مگر اب جو چیزیں پچھلی تین چار صدیوں سے بدلی ہیں اس میں نئے نئے مسائل پیش آئے اس کا جو اثر اسلام پر پڑا ہے اس نئی جدید تہذیب کا اثر جو اسلام پر پڑا ہے اس میں سے پچھلے دس پندرہ برس میں ایک نئی چیز آئی ہے ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے ممکن آپ سمجھتے ہیں پرانی ہو کوئی برس نہیں آپ اسے پرانی سمجھیے ہم چونکہ ابھی اس سے دس پندرہ سال سے دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں نہیں ہے اور یہ سارا سسٹم ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے لوگ بات کرتے ہیں ایس ایم ایس کرتے ہیں انٹرنیٹ کا استعمال عام ہو گیا ہے تو اس انٹرنیٹ کے ذریعے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دسل اور قریب میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا مذہب سچا ہے پہلے تو آج سے بیس سال پہلے تیس سال پہلے سوال یہ تھا نا کہ دیوبندی ٹھیک ہے کہ بریلوی ٹھیک ہے اہل عزیز ٹھیک ہے شیعہ ٹھیک ہے سنی ٹھیک ہے اب اس سے بھی اوپر کے لیول کا سوال ہوگا کئی مرتبہ انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہتے ہیں یہ ہے تمہارا اسلام کیا یہ اسلام مذہب ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے اسلام پر بار بار بات کرتے ہیں اور پھر ایک بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اب وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ اسلام غلط ہے اس لیے کہ مسلمان ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں پھر جوانی کی وجہ سے کچھ جوش ہے اور دل میں اس پر اعتماد اٹھتا جاتا ہے دل غیر مطمئن ہو جاتا ہے دل کہتا ہے کہ اگر اسلام یہ ہے تو ہم اسلام سے ایسے ہی باز اسلام سے ویسے ہی بنے القوسری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ ابن رحمت اللہ کو بڑی تنقید کی ہے اور انہوں نے اس کے بعد ایک فکرہ لکھا ہے کہ اگر ابن ابنتحمیہ والا اسلام ہی اسلام ہے تو ایسے اسلام کو میرا سلام تو بس بات ایسے یاد آ گئی کہ بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں اسلام پر ڈائریکٹ اعتراضات ہوتے ہیں عیسائی کرتے ہیں یہودی کرتے ہیں ہندو کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے ہم بتائیں اس کے کہ اس سوال پہ ناراض ہوں اور کوئی بچہ پوچھے تو ہم سے کہیں کہ نہیں تم مرتب اور کافر ہو جاؤ گے معاذ اللہ ہم خود سوچیں کہ دنیا میں اتنے مذاہب ہیں عیسائیت ہے یہودیت ہے ہندو مت ہے بدھ مت ہے ان سارے مذاہب میں آپ کو ایک مذہب تو سچا ہوگا اور سچا ہے کون سا مذہب اور اسلام کیوں سچا ہے تو اس کا کوئی عقلی جواب بھی ہے اور عجیب جواب ہے اس کا ہم چکے مسلمان بھی سلمان لہٰذا اسلام سچا ہے تو یہودی کہتا ہے میں یہودی اس کے یہودیت ٹھیک ہے عیسائی بھی یہ کہتا ہے ہندو بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فرق کہاں پر پہنچ کے پڑتا ہے بات یہ ہے کہ دنیا میں کل دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو مذہب کو مانتے ہی نہیں سرے سے اور ایک وہ ہیں جو مذہب کے قائل ہیں کسی بھی مذہب کے قائل جو لوگ مذہب کو دین کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان کی عقل میں آئے اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ بات درست نہیں اب بالکل واضح طور پر دیکھیں کہ جس انسان کی عقل میں جو کچھ آئے اس پر عمل کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی قانون باقی نہیں رہتا حلال اور حرام کے سارے قوانین ثابت ہو جاتے ہیں دنیا میں عقل کی بنیاد سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں اس جانور کا گوشت حرام ہے اور اس جانور کا گوشت حلال ہے جو بالکل خالص عقل کی بنیاد سے بات کرتے ہیں اور نظر کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں ان میں بہت بڑا حصہ ان چائنا والوں کا ہے ہم بہت سے چائنا کے لوگوں سے ملے چین کے رہنے والے انہیں مذہب کا دین کا سر سے پتہ ہی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں ان کا مینڈک کھا لیتے ہیں چھپکی بھی کھا لیتے ہیں حلال اور حرام کا کوئی تصور نہیں ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ کھانا بھی نہیں ساری زندگی پہ محیط ہے وہ معاشرہ اور وہ صرف ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں کہ بظاہر دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا لیکن اتنا کافی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا جو تصور ہے بنیادی طور پہ وہ نکل گیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اس کی عبادت جس سے انسان کو تسکین ملتی ہے وہ چیز درمیانے سے غائب ہو گئی نکل گئی اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اب تک ہمارے اس پردے میں لوگوں نے یہ کبھی نہیں سوچا شاید کہ یہ ایک ارب سے زیادہ آبادی ہے ہمارے ہم سائے اور ہمارے لیے وہاں جانا کچھ مشکل بھی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو یہاں آنا کچھ مشکل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اب تک چین کی زبان لوگوں نے نہیں سیکھی کہ وہاں جا کر لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں پیغام دے ہم سوچتے ہی نہیں ہمارے یہاں تصور ہی یہ تصور ہی مجھ کے ہے کہ ہم نے ایسے مبلغ پیدا کرنے ہیں جو جا کر تبلیغ کریں اور لوگوں کو ان کی زبان میں تبلیغ کریں اگر لوگوں کو پیدا ہو جائے اور وہ سوچیں کہ واقعی جو ہماری ذمہ داری ہے تو پھر بہت بڑا میدان ہے کام کرنے کا سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے لوگ جائیں گے تو کھپ جائیں گے شہروں کے شہر خالی ہیں تو کوئی اسلام کی بات بتانے والا نہیں ہے دین کی بات بتانے والا نہیں چین کے درکنار امریکہ کا یہی حال ہے امریکہ میں بستیوں کی بستیاں حالی ہیں اس سے اور کوئی اللہ کے دین کا پیغام ان کی زبان میں دینے والا نہیں قوموں کا اقتصاد ہوتا ہے نا جن قوموں میں انقلاب آتے ہیں بعض اوقات انقلاب اس بنیاد پہ آتے ہیں کہ ظلم زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات انقلاب اس بات پر زیادہ آتے ہیں کہ شہر میں مکھن تازہ نہیں ملتا روٹی تازہ نہیں ملتی پبلک اٹھ ہوئی تو کیا بادشاہی ہے یا کھانے کو اچھا نہیں ملتا فرانس کا انقلاب جو تھا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ لوگوں کے مزاج پڑھنے کی وجہ سے اتنے دماغ بلند ہو گئے تھے کہ وہ جہالت کی بات برداشت نہیں کرتے تھے اسی طرح امریکہ میں جو نئی نسلیں اٹھ رہی ہیں نا ان سے اگر انگلش اس لہجے میں بولے جو برٹشر کی انگلش ہے تو سننے سے انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس انگلش میں بولی نہیں آتی بات ہی کر دی نہیں آتی کیسے یہ مزاج ہے قوم کا اور دائی اللہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا اسے مدعو کے مزاج کی رعایت کرنی پڑتی ہے جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے مزاج کی رعایت کرنی پڑتی بالکل ایسے ہی جیسے باپ ہے اولاد کی تربیت کر رہا ہے تو اولاد کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے اس کی اس اس کی کی رعایت کرنی پڑتی ہے پتا ہوتا ہے کہ میرے کو اس وقت اگر بات کری تو یہ سویا ہوا ہے اسے اٹھا کر نہیں کہی جا سکتی بات بات کسی دوسرے وقت میں سمجھا دوں گا اپنے آپ کو پابند کر کے صدر کر لیتا ہے بات نہیں کر پاتا اس لیے کہ جس کو سمجھانا ہے یہاں پر حل چلانا ہے یہ زمین قابل زراعت ابھی نہیں ہے دو گھنٹے بعد ایک بارش کے بعد دو بارشوں کے بعد بھی قابل زراعت ہو جائے گی یہ کہ حل کرنا پڑتا ہے لیکن ہم اتنے رابطے کہ چین کی ایک ارب سے زیادہ آبادی ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے ہم نے آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا جو چینی اس نیت سے سیکھ لے اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہاں جا کر اسلام کی بات کریں گے کی بات کریں گے جاپان ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے دنیا ایسے ہی ہے اور اسلام کے ان کی زبان میں جا کر دعوت دینے والا تو یہ وہ زبان آتی بھی ہے اس کی بہت بڑی مصیبت پیش آئی پچھلے سال سے پچھلے سال جس سال چائنا کے حاجی یہاں آئے ہوئے تھے کسی نے دھوکہ دیا عدالت میں مقدمہ چلا جو بھی ہوا تو جو نو مسلم تھے چائنیز تھے انہوں نے کہا حج کرنا سکھاؤ حج کرتے کیسے تو جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی ہمیں بھی فون کیا تو ہم نے کہا ہم تو تیار ہیں کہ ہمیں چائنیز آتی نہیں ان سے پوچھو انگلش آتی ہے انہیں انگلش نہیں آتی تھی یہ لے چند گھنٹے گھنٹے سے بھی کام چند منٹ کے لیے بیٹھنا ہوا ہم نے کہا اس مسئلے کا حل کیا ہے ہمیں آپ کی زبان نہیں آتی ہے آپ کو انگلش بھی نہیں آتی اردو بھی نہیں آتی ہماری زبان بھی نہیں آتی کیا تو ایک ٹرانسلیٹر کو پکڑ کے لائے چار پیسے پہ مجھ سے کہا کہ بھائی یہ آپ اس کی ٹرانسلیشن چائنیز میں کر کے ہم آپ کو دیں گے ایک ہفتے کا بہت سی سمجھ لیں آپ کے لیے اب ہم شرعی بات کہتے تھے وہ کس کی سمجھ نہیں آتی ہم نے کہا حج کی تین قسمیں رام اور قبض کرو اس کی چائنیز کیسے ہو سکتی ہے اس کے عرضے میں کوئی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اب تیران کیا ہوتا ہے میرا چلے ایک ہی بیان کر دو کہ اس کے لیے آرام کیا ہوتا ہے میں تو آج بدھ نہیں مانگا مجھے نہیں پتا جی تھوڑی دیر میں ہوتا ہے نا میں نہیں کر سکتا میں چلتا ہوں انہیں اب کون حج سکھاتا چائنا والوں کو کہ حج کیسے کرنا ہے مسلمان کبھی سوچیں یہ ذمہ داریاں کس کی ہیں ہم ہر طرح سے سوچتے ہیں کہ دشمن کا تباہ کرنا ہے شکست دینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اگلی نسلیں جو چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی دین مذہب کی حکمت کی بات پہنچے ان تک کون پہنچائے گا کیا ان کی اگلی نسلوں پر محنت کی جا سکتی ہے کام کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا تو یہ ان لوگوں کا حال ہے ہم جیسے جو مذہب سے کوئی تعلق رکھتے ہیں جو سرے سے مذہب کے قائد ہی نہیں ہیں ان کی تو بات ہی الگ کہ جتنے لوگ بھی مذہب کو مانتے ہیں ان کی دو قسمیں کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے اوتار مانتے ہیں وہ بالکل بشریت کی نفی کرتے ہیں انسانوں کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ تک پہنچاؤ اوتاروں تک پہنچو یہ جو خدا کے اوتار ہیں خدا کے مظاہر ہیں یہ بھگوان جو ہیں اوتار یہی نا ان تک پہنچو اور یہ اللہ تک پہنچائیں گے باقی کوئی انسان ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا یہ سارے مذاہب ہندو مت اور یہ لوگ اس بنیاد پر رسالت کا انکار کرتے ہیں اور جب رسالت کا انکار کرتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ان اوتاروں کو ہندوؤں کے ہندوؤں بت دیکھیں کسی کے دس ہاتھ ہیں کسی کے پانچ ہاتھ ہیں کسی کی تین انگلیاں ہیں کسی کی اتنی آنکھیں ہیں یہ سب وہ کہتے ہیں کہ خدا کے اوتار اس سلسلے میں ایک بات یہ خیال میں آتی ہے کہ حکومت ہندو مت بہت قدیم مذہب ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا مذہب اور دین انہیں کا ہے ممکن ہے جو اس زمانے میں اس ہندوستان کے متعلق کہتے ہیں کہ سامری یہاں بھی آیا تھا اس مثال علیہ السلام نے جب اس سے نکال دیا تھا تو سامری یہاں آ گیا تھا اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ صلاح السلام انڈیا میں آئے تھے سری لنکا والے کہتے ہیں ہمارے یہاں آئے تھے سری لنکا والوں کے پاس ایک پہاڑ ہے اس پہ ایک پاؤں لگا ہوا ہے یہ کہتے ہیں یہ پاؤں کا کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی کہ پاؤں کے لوگوں کے نشانات پڑ جاتے تھے اللہ جانے یا تو پتھر اتنے نرم ہوتے ہوں گے یا کوئی چیز ایسی تھی پچھلے زمانوں میں کہ آدمی پاؤں رکھتے تھے اور پاؤں کے نشانات پڑ جاتے تھے بابا گرو نانک کا ہاتھ جو ہے نا اگر کسی نے دیکھا ہو تو وہ گرو نانک یا آپ جائیں صنعتار میں تو پنجا صاحب پورا انسان کا لگا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی تھی ہمیں تب تک سراغ اس کا نہیں ملا ان کے تحقیق کرے لیکن پچھلے زمانے میں کوئی چیز رہتی اللہ سلام کبکر آپ دیکھیے اس پہ ان کے پاؤں کا نشان لگا ہوا ہے سری لنکا میں دیکھیں یہ آدم علیہ السلام کے پاؤں وہ کہتے ہیں اللہ نے پاؤں ہے بھی انیس سو بیس انیس سو پچیس سو تیس میں جب تھوڑا بہت سارے ہندوستان میں تو عورتیں جو تھی نا بوڑھی وہ ٹوپی والا اور معیشت ہوتی تھی تو ان کا تھا کہ وہ ایک ڈبا اپنے پاس رکھتی تھی گھر گھر جاتی تھی اور کہتی تھی کہ بیوی آؤ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاپ قدم دکھائیں آؤ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز دکھائیں ادھر آؤ تمہیں یہ بیت اللہ کے غلام کی اجازت کروائیں تو اس وقت حج کو کوئی جاتا تھا تو اس لیے کر کے جایا کرتا تھا کہ ابھی کی بات ہے انیس سو بیس کی انیس سو تیس کی حج سے جانے والے اس لیے کر جاتے تھے جب پتا نہیں آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا مہینوں اور سال سے زیادہ عرصہ لگ جاتا تھا تو لوگ سالوں میں واپس آیا کرتے تھے کہ وہ عورتیں جو چیزیں دکھاتی تھی ان میں پاؤں کا قدم کا نشان ہوتا تھا پتھر پہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں اب مسلمان بڑے متاثر ہوتے تھے خواتین خاص طور پہ گھروں والی پھر انہیں دکھا دی تھی یہ بیت اللہ کا گلاب ہے اور جیسی بی کچھ دے میں تو ایک آنا دو آنے ایک پیسہ دو پیسے اس طرح کمائی کیا کرتی تھی گزارا کرتی تھی تو اس لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے تھی ضرور کہ پاؤں کا نشان جم جاتا تھا بغداد میں میں نے ایک جگہ دیکھا تو کسی نے کہا کہ یہ حضرت کی ایک بزرگ تھے ان کی قبر پہ کے پاؤں کا نشان ہے تم چپ رہ گئی ہوگا ٹھیک ہے ان کے پاؤں کا ہوگا لیکن یہ چیز کیا تھی کہ پاؤں میں باقاعدہ نشان جم جاتا تھا پتھر کے نشان جم جاتا تھا یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا چلا کسی لنکا والی کہتی کہ عالم علیہ السلام جہاں آئے تھے چلو جہاں بھی آئے تھے لیکن اللہ عالم قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم انسانوں اور جنوں سے قیامت میں یہ کہیں گے قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے نا یہ یہ بڑا بڑے معنی رکھتا ہے بڑے معنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ زمین اور آسمان کا ذکر کیا اس کائنات کا اور اللہ نے کہا ہم نے ان دونوں میں اپنی مخلوط مخلوط کو عام کیا ہے تو اللہ کو مخلوط ہاں بھی ہے انسان ہے جنات ہیں اوپر بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو کہیں گے کہ ہمارے رسول تم میں آتے رہے تو تم نے کیوں آ کر ان کی بات نہیں مانی تو لگتا یہ ہے کہ کسی زمانے میں انسان اور جمنات ایک دوسرے سے بات اکٹھے رہتے تھے جب ہم اسرائیل جو تھے ان میں رشتے انسانوں کے پاس آیا کرتے تھے عام انسانوں سے رشتوں کی بات چیت ہوتی رہتی تھی وہ وقت ایسا تھا اس سے بھی پیچھے گئی جنات اور ان کو دل کرنا جنات نے شرک چبایا ہوگا یہ سب قیاس ہے کوئی پکی ہے کہ جنات نے جب شرک شروع کیا ہوگا اور انسانوں کو اپنا مریض بنایا ہوگا انسانوں کو شرک کی چیزیں سکھائی ہوں گی تو ان جنات کی مورتیاں بنی ہوں گی کسی کے دو آنکھیں ہیں کسی کے دس ہاتھ ہیں کسی کے دس پاؤں ہیں ان جنات کی شکلیں ہوں گی کسی نے جن دیکھا ہو تو کوئی کوئی کہے یا جن اس کی تصدیق کرے وہاں ان کی شکلیں ایسی ہوں گی وہاں سے ہندوؤں نے لینی اور وہاں سے آگے چل پڑے کہ اللہ کے اوتار ہیں اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان جو کیا ہیں وہ واسطے ہیں ٹھیک یہی صرف مکہ مکرمہ میں بھی تھا اور مکہ والے رسالت کو نہیں مانتے تھے کہ جتنی سامی قومیں تھیں مظاہر جو تھے یہ اللہ کے لیے بیٹے بھی نہیں مانتے تھے بیٹیاں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مانتے تھے اللہ ان کا خیال تھا کہ بیٹی جب باپ کے گھر میں جائے تو خالی واپس نہیں آتی اس لیے یہ بیٹیاں خدا کی آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ بیٹیاں مانتے تھے انہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ بیٹے اپنے لیے رکھتے ہو اور بیٹیاں میرے میرے لگاتے ہو یہ بڑی نا انصافی کی تقسیم ہے کہ بیٹے تمہارے اور بیٹیاں اور فرمایا کہ انہوں نے فرشتوں کو دیویاں بنا دیا ہے اور ایسے کرتے ہیں اور حتیٰ کہ یہ جب بیت اللہ بنا ہے تو بیت اللہ میں اپنے سارے السلام اور مریم کی مریشوی تھی رب اللہ میں اور یہ مول نے لکھا ہے اب یہ بڑی عجیب بات لوگوں کو لگے گی لیکن آپ تاریخ اٹھائیں جو عربوں کی تاریخ اسلام سے پہلے ہوئی ہے اور اجرتی نے مکہ مکرمہ کی تاریخ لکھی ہے قدیم مولرقی نے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ جتنی بھی مورتیاں درختہ میں سب کو مٹا دو سب کو ختم کر دو اور آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا تو یہ بیت اللہ اتنا ہی ہے جتنا اس وقت تھا ابھی اتنا ہی ہے اس میں تین سو ساٹھ بت رکھے کیسے جا سکتے تھے ایک ایک بت اگر ایک ایک فٹ کی جگہ بھی لیتا نا چھ چھ انچ کی جگہ بھی لیتا تو تین سو ساٹھ فٹ اس میں آ کیسے سکتے تھے اس میں اندر جو ستون ہے ان میں تصویریں بنائی ہوئی تھی اور کچھ تصویریں ایسی تھیں جو آڑوں کو ہی تھا یہ پری کے ساتھ ملا کر بنائی گئی تھی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی تصویریں مورتیاں چھوٹی چھوٹی تھیں وہ سب کو ملا جلا کر تین سو سات بنتی تھی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا اس تصویر کو جس میں مریم نے بچے ہے گود میں اب بھی آپ گرجیوں میں دیکھیں تو یہ تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم دونوں ہاتھ اس پہ رکھتی ہے اور آپ نے اس کے علاوہ سب کو مٹا دیں اور اس کے علاوہ سارے بت توڑ دیے گئے ساری تصویریں مٹا دی گئیں اور ایک ہیں جب عبداللہ نئی تعمیر کی ہے تو ستون اس وقت ہے وغیرہ پہلے نہیں تھا وہ تصویریں موجود تھیں یہ کیا کرتے تھے یہ سب کے سب اللہ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرتے تھے عیسائیت وہاں جو پہنچی ہے حرمین شریفین میں اس کی وجہ خاص بات ہو گئی تھی اور ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ اٹلی سے مسافروں کا جہاز چلا یا کوئی بھی جہاز چلا اور سمندر کے طوفان میں وہ آ کر جنتا کے سائے سے بدلا گیا جہاز ٹوٹ گیا لوگ مر گئے تو جو بھی انجینئر تھا کیپٹن تھا اس کا کچھ لوگ بڑھ بچ گئے ان میں ایک عیسائی تھا باہون باہون کے پاس آئے میرے دس مارکن کیا باؤس تھا اس زمانے میں بیت اللہ کو بنانے کی بات ہو رہی تھی کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے بنایا جائے تو انہوں نے باقرون سے آ کے کہا کہ جہاز کی جو لکڑی ہے نا یہ یہ سب سے اچھی ہوتی ہے وہ بنتا ہے اس سے ساگوان سے ٹیک ٹیک سے تو کی لکڑی سب سے اچھی ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ لکڑی دے دو میں اس نے کہا میں لکڑی بھی دے دیتا ہوں کے تو میں بنا بھی دوں گا بیت اللہ کی چھت بھی تمہارے گھر کی بنا دوں گا تو وہ آیا تھا لے کے عیسائی اور اس نے اس ساگوان سے وہ چھت بنائی اور اس نے کہا اتنے سو سال تک یہ چھت چلتی رہے گی اور جا کے یہ توحفہ دے گیا اور اس نے مریم کی تصویر اور ان چیزوں کو رکھ دیا اس نے کہا یہ بھی خدا کے بیٹے ہیں ان کی بھی عبادت کیا کرو اگر ویسے ہی متاثر تھے شرک یہی ہوتا ہے کہ اس میں انسان ان چیزوں سے معاذ اللہ بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے رحمی ہو جاتا ہے مزاج انہوں نے ان چیزوں کو رکھ لیا تو یہ دوسرے مذاہب بلکہ پہلے مذاہب یہ وہ ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان سوائے دیوی اور دیوتاؤں کے کچھ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اب ان سے کچھ دیوی جس طرح کی کہتے ہیں اللہ نے دیوتا جس نے مقرر کیا اللہ نے مقرر کیا اللہ کہاں ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ کائنات میں ہر جگہ ہے ہندوؤں میں ہم کہ یہ سب تو بھگوان ہے اور جو اصل پرماتما ہے وہ کہاں ہے اس کا کوئی غلط نہیں ان کا کہاں ہے کہ مجھے بھی کچھ پتا نہیں بس اس کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ گھر جتنے مندر ہم بناتے ہیں یہ ان دیوی اور دیوتاؤں کے لیے جو ہم نے خود تراشے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے انہیں بھیجا ہے لیکن ان کی مورتیاں ہم نے تراشنی ہیں اور مورتیاں بھی ایسے ہی تراش کی جاتی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انتقال ہو گیا انتقال کے بعد اس عالم ارواح میں اس کی روح سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب روح سے رابطہ میں کچھ نہ کچھ تو ہونا وہ کسی نے کہا کہ کعبے میں جا کے کیا کرنا ہے یہاں میں جاؤ تو کوئی دے نہیں جاتا ہے وہاں اللہ ہی اللہ ہے اور تو کوئی چیز نہیں اور انسان اس بات کا حکومت ہے کہ کوئی چیز سے ملے کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھے اور اس کو دیکھ کر پھر وہ لو لگائے اس سے تو اصل شرک کی دنیا میں شروع ہوئی کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی روح سے رابطے کی کوشش کی اب روح سے رابطے کی کوشش میں شیطان نے ایک بات دکھا دی اس نے کہا کہ اس کی تصویر بنا دو نہ مجسمہ بنا دو تو اس کی طرف تم دھیان دو اور اصل میں تمہارا دن اس کی روح کی طرف ہو تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے بس پھر یہاں سے شرک چل پڑا یہ لاس جو تھا بڑھانے کا آدمی تھا یہ ایک چٹان کے بیٹھتا تھا پائپ میں اور حاضیوں کو سبتی گھول کے دلایا کرتا تھا بس جب وہ مر گیا اس کی قبر بنی اور قبر کے بعد اس پہ اس کا مجسمہ اسٹیچو بنا اور اس مجسمے کے ذریعے بھی اس کی عبادت ہونی شروع اس لیے دنیا میں اب بھی آپ بڑے بڑے ملکوں میں جائیں ان کے کسی نہ کسی ہیرو کا مجسمہ بنا ہوا ہوتا ہے چوک میں مجسمہ لگا ہوا اب چوکسمہ عبادت نہیں رہی لہٰذا بات ختم ہو گئی یہ مجسمے تھے کی کی عبادت جائے اس ذریعے سے سے تعلق پیدا کیا جائے کہ دنیا کے تمام وہ مذاہب جو اللہ اور بندے کے درمیان کسی بشر کو نہیں مانتے وہ خدا کے لیے دیوی اور دیوتا مانتے اور کہتے ہیں خدا ہی انہیں بھیجا دوسری قسم دنیا کی کل مذاہب کی جو خاص طور پہ اس دنیا کا بڑا حصہ ہے عیسائیت کے اور تین مت والے جو ہیں ان سے نیپال میں ملے تو کئی لوگ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب بھی ہے ان کا ہمارے پاس بھی کتاب ایک وہ بچو تھا زرد رنگ کی دو چادریں اوڑے ہوئے جسم کے بال مڈائے ہوئے تو میں نے ان کے کیمیکل میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا وہ موسیقی بجا رہے تھے تھے بہت زور شور سے سے کیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہم اپنے بزرگوں کی ارواح کو بلا رہے ہیں پھر ہمیں یہاں آئیں گی اور انہیں ہمیں آپ کو بتائیں گی تو میں نے کہا آپ کے پاس اس مذہب کی اصل کیا ہے تو انہوں نے کہا اس مذہب کی اصل ہمارے پاس یہ ہے کہ کتاب آئی یہ ہے وہ بات جس پہ دنیا کے باقی سارے مذاہب کی کتاب ہے ہے رسول رسالت کے قائل گوتم بدھ کے لیے وہ رسالت کے قائل تھے نہیں تھے ہمیں نہیں لیکن ہم نے جتنا بھی پڑھا اور دیکھا وہ یہ کہ بدھ کو انہوں نے اپنا خدا بنا کے تصور پیش کیا معذ اللہ بڑی یونیورسٹی تھی ان کی پٹنہ جو ہے بہار کا جو علاقہ ہے اتنی بڑی چیز تھی اور یہ مذہب اتنا پھیلا ہے اتنا پھیلا ہے کہ ہندوستان سے نکلا غالباً غالباً اس زمانے میں اللہ کی ہوئی تو جتنا پھیلے گے یہ اور پورے ایشیا کی طرف چل پڑا اس کے بعد جاپان چین کوریا یہ سارے علاقے جہاں چلے جائیں گت ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بانی تھا یا دائی جو تھا اس کا شخصیت بڑی بے زبردست تھی ممکن ہے پیغمبر پم کہہ سکتے اس لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیغمبر ہونے کی لیکن جو مطلب بھی تھا وہ بہت پھیلا اور اب وہ کہتے ہیں کتاب دیکھو نہیں ہی جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہی نہ آئے وہی کا ہر مذہب قائد ہے سوائے ان کے جو دیوتا اور دیویاں مانتے ہیں ان کو چھوڑنے اور ان کو چھوڑنے کی مذہب کو مانتے ہیں باقی نظر بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کی طرف سے وہی نہ آئے یہ رسول کی بات ہے عیسائی کہتے ہیں ہم تھی اور رسالت کو مانتے انکار کر ہی نہیں سکتے یہودی نہیں انکار کرتے اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں انجیل پڑی ہے انبیاء علیہ کے تذکرے سے اور یہودی حتیٰ حتیہ اللہ کی توحید کے آئے لوگ مل جائیں گے تو خدا کو ایک مانتے ہیں یہودی جو خانقاہیں اب اسرائیل میں ہیں اور جہاں ان کے صوفی عبادت کرتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو اور جو خدا بات کرتے ہیں مگر خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتے بہت سے ایسے یہودی ملیں گے جو ان خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر شرک نہیں کرتے جتنی جدید یہودیت ہے فائل ان کا ایک دو ہزار سال پہلے آج سے تیسرا اسلام سے بھی کچھ پہلے ہی گزرا ہے اس نے کچھ طریقے ایجاد کی ہے اور اس نے کہا کہ اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو روحانیت یہ ہے روحانیت کے ذریعے کام کرو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں صوفی اور خانقاہیں صحیح نہیں بھرا پڑا بہت خانقاہیں ہیں جو ان کی اور ان کو بھی انتظار ہے کہ تین سارے صلاح آئیں گے یعنی جسے ہم مسیحا کہتے ہیں وہ کسی اور کے انتظار یعنی ایک آدمی نہیں آنا ہے اور وہ آدمی آئے گا اور اس طرح آئے گا دنیا میں یہودیت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور اسی میں جو تصور ہے ان کے مذہبی رہنماؤں نے دیا ہے کہ دنیا میں باقی جتنی بھی اقوام ہیں نا یہ سب کے سب جانور ہیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے اللہ نے یہ تمہاری خدمت کے لیے لگایا جتنی بھی اقوام ہیں ان کی دولت تم سمیٹ لو ان کی دولت کو تم خراب کر لو ان کی دولت تم لے لو کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ یہ اصل میں سب کام تمہارے لیے ہو رہا ہے تو اب جو دنیا میں سرمایہ جتنا بھی پھیل رہا ہے جتنی بھی چیز ہے آخر بھی جا کر دیکھے تو یہ نفع ہوتا ہے جی اس کی کریم لیتے ہمارے لوگوں نے ہوش نہیں کیا انہوں نے اب تک یہ ہوش نہیں آیا اور پورا خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آج سے بیس تیس سال بعد شاید ہم لوگ تو دنیا میں نہ ہوں مگر یہودی اسلامک بینکنگ پوری کی پوری کھڑی کرتی دنیا بھر میں نظام یہ جو اب دھچکا لگا ہے نا معیشت کو دنیا بھر کی قیمتیں ہلتے رہ گئی ہیں اور دنیا بھر میں اکانومی کا بحران آ گیا ہے اس نے بڑے بڑے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اکانومی کا کرنا کیا ہے معیشت آگے تو چلے گی کیسے پورا امکان اس ہمیں محسوس ہوتا ہے لگتا ہے کہ آج سے بیس تیس سال کے بعد پوری دنیا میں سود کے بغیر کوئی نظام ایسا نافذ کر دیں جو کہ اسلام کے مطابق کریں گے جو وجہ اس کی ہم کام نہیں کر رہے مسلمان کام نہیں کر رہے ایک چھوٹا سا کام بینکنگ کا شروع ہوا تھا اس میں بھی اب دیکھو کراچی کے دوسری طرف لوگوں نے قطع نظر اس کے کہ ان کی کیا بحث ہے لیکن ایک پوری جماعت کر یہ دے کہ حرام کام ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے نتیجہ یہ کہ جو لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے تھے اسلامک بینکنگ سمجھ کے وہ بیچارے پریشان ہیں کل کر جائیں کل کر جائیں یہ ہماری آپس کی لڑائیوں کا حال ہے تو یہ کہ مجھے ایک فیصد بھی بینکنگ نہیں ہوئی جس دن اسلامک بینکنگ پچاس فیصد سے بڑی تب جا کر دنیا میں کئی اثرات اسلام کے مطابق بینک کاری شروع کریں سسٹم شروع کریں اور پھر آپ کے ہمارے مسلموں کے پاس پتمے آئیں کہ حضرت یہ جائز ہے ناجائز اور حضرت لکھیں گے تو یہ اسلام کے مطابق ہوگا اور آخر میں پتا چلے گا کہ یہ ساری بینکنگ جو تھی اس کی ترمیم پھر نے آگے جا کے اتار لی ہے فارن کے بینک آئے ہیں اسلامی نظام دے رہے ہیں ٹھیک نظام دے رہے ہیں آپ کو اتنے گنا منافع مل رہا ہے ہر مولوی مفتی کا تحریر جی شرم جائز ہے بتا یہ چلے گا کہ اس کا سارا نفع آغر بچرندی کا اور برطانیہ کے ہاتھ میں آ رہا ہے بچہ اس کی بنیادی طور پہ ہماری اپنی نالائکی ہماری اپنی نالائکی ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا کی اقوام ہمارے پیچھے پڑی ہے ہماری کام سے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن مسلمان خود کام نہیں کر رہے تو مذاہب کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ ایسی وسیع ہوا کرتی ہیں جو کوئی مذہب یہ ہوتی اس بات سے انکار کرتے ہی نہیں کہ رسالت کی رسولوں کو مانتے عیسائی رسولوں کو مانتے وہی کو مانتے ہم کہتے ہیں وہی کے بغیر کسی دین کی بنیاد ہو ہی نہیں سکتی کیسے پتا چلا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے کس نے بتایا کہتے ہیں اور دیوتاؤں نے بتایا ہم کہتے ہیں رسولوں نے بتایا یہ ہندی بھی عیسائی بھی ہم کہتے ہیں فیصلہ آسان ہے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہی محفوظ کہاں ہے بس جب دین کی بنیاد وہی ہے تو جہاں وہی محفوظ ہے وہ مذہب محفوظ ہے اور وہی یقیناً اسلام میں محفوظ ہے یہ جو وہی نازل ہوئی تھی اس کے مثال صلاح جو دورات لے کر آئے تھے وہ تو آپ دنیا میں کہیں زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی ہے یہ کہتے السلام نے اس تو آپ کو لکھا تھا آخری بھی اور جب یہ حکم سلمانی کا امیر ہوا تو زہر علیہ السلام نے اس حکل سلیمانی کی بنیاد میں وہ اور آپ ختم کر دی اور ان کا کوئی اہم نہیں رہا اس دور کا بس اس کو رکھ دو اور یہودیوں کے ہاں مسلسل یہ روایت ہے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی میں ایسی طاقت تھی جس کے ذریعے وہ دنیا پر حکومت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو کرنے کے لیے بالکل ایک مختصر سی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے میں وقینا اللہ جسدن اور ہم نے اس زبان علیہ السلام کے تخت پہ ایک گوشت کا لوتھڑا رکھ دیا ایک جسم رکھ دیا ایک بچہ جس میں منہ نہیں تھی پھر آگے اللہ کی طرف اس کے ذکر میں ہمارے بعض مفسرین نے بھی سنگھی کا ذکر کیا ہے سنگھی تو مانتے ہی مانتے ہیں ہمارے یہاں یہ بنی اسرائیل سے روایات آئی ہیں اب یہ جو ہے کہ یہ سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں یہودی اور بار بار اسرائیل میں آتا ہے جو خدانیاں ہو رہی ہیں خدانیاں ہو رہی ہیں تورات کے اصل نسخے کی بھی تلاش ہے کہ کہیں سے اصل نسخہ بھی ہے کیونکہ ان کے یہاں یہ آیا ہے کہ تورات کا اصل نسخہ بھی مل جائے گا یہ چیزیں بھی مل جائیں گی یہ چیزیں بھی مل جائیں گی ایک تعاون ہے جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا اللہ نے فرمایا یہ سکینہ تم اس تعبت میں بڑی سکون کی چیزیں انبیاء ہم صلاح کی چیزیں اس میں پڑھی ہوئی تھیں اور وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا اللہ نے بتایا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والے یہودی اس تعبوت کو رکھتے تھے تو لگانا اس کی وہ برکت سے پتائیاں دے دے ڈرا یہ یہودی اس تعبوت کی تلاش میں کہ وہ تعبوت جس میں سکینہ ہے قرآن نے بھی ذکر کیا ہے تو وہ کہیں مل جائے اور وہ تعبوت بھی یہی کہیں ہیں حضل سلیمان میں حضرت سلیمان علیہ السلام السلام نے بہت بڑی عبادت گاہ تعمیر کی تھی اصل یہ ہے کہ اللہ نے

اس بیت المقدس پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بیت المقدس جائے اور وہ وہاں جا کر نماز پڑھے تو اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دے اس کی بڑی عزت احترام اس کے لیے علماء نے بڑی کتابیں لکھی بہت چیزیں اور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو بھی بیت المقدس چاہے اسے چاہیے کہ وہاں پر تیل کے لیے پیسے دے آئے کیونکہ وہاں چراغا بہت ہوتا تھا مسجد نبی میں چراغ بھی ہوتے تھے اربوں میں یہ بات نہیں تھی حتہ کرتے کمیم داری رضی اللہ میں جب آئے ہیں نا تو کمیم رضی اللہ میں جو تھی قبض جو ہے جس کا عام طور پہ آج کل بھی ذکر آتا ہے یہ قدس شہر میں جو گرجا تھا اس کے متبنی تھے انہیں پتا چلا کہ ایک آدمی اس طرح رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کشتی میں بیٹھے اور کشتی پر جب بیٹھے ہیں تو وہ سیلاب آ گیا اور سمندر اتنا زیادہ پانی میں رہا سمندر اتنا زیادہ بکھرا ہوا تھا کہ ایک مہینے تک ان کی کشتی ادھر ادھر ہوتی رہی کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آئے وہ مدینہ منورہ جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں فرمایا لوگوں کو جمع کرو اور دوپہر کا سونا آپ نے فرمایا میں آج نہیں سوؤں گا یا آپ اس دن سو نہیں پائے آپ نے کیا میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ تم دیکھو جب میں تم سے باتیں کرتا تھا نا تم ان چیزوں کو دیکھ کے آئے تمیم رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح اس سے کر دیتا تمیم رضی اللہ عنہ عیسائی پادری تھے تو کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں پہنچے کہاں گئے اب مرے تب مرے اور ہوتے ہوتے سمندر آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا کیا تم نے جزیرے کے اترے تو دیکھا ایک مرد ہے یا عورت سر سے پاؤں تک ہی بال ہے بال ہے اتنے بال ہیں کہ پہچانا نہیں جاتا کہ اس کا منہ ادھر ہے ہے کدھر ہے کیا چیز ہے تو ہم کہا اللہ کتنا مانگتے ہیں تو کون ہے تو اس نے کہا میں جاسوسا ہوں جاسوسی کرتی ہوں ہم نے کہا کس کے لیے اس کا بچال کے لیے ہم نے کہا بچال ہے اس نے کہا میں بچال نہیں ہوں بچال ہے اور میں سلزے میں رہتی ہوں کہ کوئی اس کے پاس نہ آئے تمیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دجال کے پاس پہنچے اور اس دجال نے پوچھا کہ کیا نور علیہ السلام آ گئے ہم نے کہا آ گئے پھر اس موسا علیہ السلام کو پوچھا آ گئے ان کا بھی آ گئے پھر آ کر جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تمیم رضی اللہ عنہ کہ آپ کا پوچھا ہم نے کہا وہ بھی آ گئے میں بڑا خوش ہوا کہنے لگا میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا اب میں ضرور جاؤں گا دنیا میں اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا طاقت ہے تو ایسے عنہ کہتے تھے ہم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی اور اس نے اور باتیں بھی کی تمیم رضی اللہ میں واپس ہوئے اور کہتے ہیں ہم اپنی کشتی پہ بیٹھے اور ڈر گئے کھایا پیا جو کچھ بھی تھا اس سے زیرے میں اور پھر اس کے بعد پھر ہم چلتے رہے اسی طوفان میں کچھ پتا نہیں چلا حتیٰ اچھا کی جتنا آئے ہیں تو یہاں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم تم ٹھہرو اور سب لوگوں کو بلایا اور آپ پہ بیٹھے اور آپ نے بنایا تمین کی وجہ سے میں آج دن کو سو نہیں سکا دیکھو اس نے کتنی زبردست بات بتائی ہے یہ چال ہے اور ایسے ہے اور ایسے ہے تو اس نے کہا بچال گنیش کا چشمہ جب خشک ہو جائے وہ جگہ وہ جگہ خشک ہو جائے پانی جہاں پر لوت علیہ السلام کی بیٹیاں آئی تھی تو پھر میرے آنے کا وقت قریب آ جائے گا اس چشمے کا نام بھی ہے یہ حدیث بہت لوگوں کو نہیں ہم دمشق وہاں سے نماز میں نے اس حدیث کا ذکر کیا میں نے کہا حدیث بھی آیا یہ دمشق میں چشمہ کہاں ہے خشک ہوا ہے نہیں ہوا علیہ السلام کی بیٹیاں کہاں آئی تھیں کس جگہ اتری تھی کوئی پتا نہیں تھا لوگوں اتنی چیزیں تاریخ میں پڑی ہیں مسلمانوں کی کہ اب بھی کوئی کھوج لگائے اور اب بھی کوئی تحقیق کرے کہ مقامات گئے کہاں کہاں اتری تھی تاریخ میں سراغ ملتے ہی ہی ہے ہے ملتے بڑی محنت سے اتنا پڑھے کون اور کام کون کرے علم آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ چشمہ جو ہے وہ کون سا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ سے سنا اور پھر آگے روایت آئی کہ یہ چشمہ خشک ہو جائے گا تو تمیم رضی اللہ عنہ جب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ مجھے کچھ نشانی دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تمیم یہ القدس شہر جو ہے یہ سارے کا سارا تمہارا ہے میں تمہیں دیتا ہوں اور تمہاری اولاد کو تم سے وہی لے گا جو ظالم ہوگا ظالم لوگ تمہاری اولاد سے چھین سکیں گے وہ فرمان جو لکھوایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ کی اولاد میرا اسی لیے قدس سے کون جب اس وصول نہیں کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی خود اس کی جب ذکر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ پورا شہر تمین کو دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے کچھ نہیں دے سکتے یہ خلافت عثمانیہ والے نہیں لیتے تھے انہوں نے خود اس کو مستثنا کر دیا اور ان کا تمیم رضی اللہ کی جتنی بھی اولاد جہاں جہاں دیا بس ان کے لیے پیسے دو اس شہر کے منافع ہمارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ انہیں وہاں سے یہ شہر عطا ہو گیا تھا اب تو خیر بے کا قبضے میں چلا گیا یہ یہودی جو اس کو کھود رہے ہیں یہ اسی لیے کہ اس بیت المقدس کی بنیاد میں وہ سکینہ تعبت ہے اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جو کہ محفوظ ہیں پوشیدہ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مل جائے وہ تابوت اور ان کا ان کا قیدا یہ ہے کہ اگر وہ تابوت ہمیں مل جائے تو ہم پوری دنیا پر واجب آ جائیں گے پوری دنیا میں یہودیت کی حکومت قائم ہو جائے گی اسی لیے دو ہزار سال تک یہ معروم رہے القدس پہ اسرائیل پہ دو ہزار سال تک کی حکومت نہیں آ سکی بنتی نہیں سکے دو ہزار سال کے بعد یہ تو برطانیہ کا غلبہ ہو گیا افغان کا غلبہ ہو گیا انہوں نے اسرائیل بنا دیا وہ جنت یہ علاقے نشم سے مانگ کے پاس رہے ہیں رضی اللہ عنہ کے دور سے تو بارہ تیرہ سو سال تو بھی ہوتا ہے اس سے بھی سات سو سال پہلے وہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے یہودیوں کو دو ہزار برس کے بعد کہیں آ کر پھر اپنی اسٹیٹ بنانے کا موقع ملا ہے تو اب یہ جس چیز کو چاہتے ہیں تو آپ کو وہ زبان دنیا میں نہیں دے عیسائی انجیل کی بات کرتے ہیں وہ زبان دنیا میں نہیں رہی تو وہ زبانی نہیں رہی وہ وہی نہیں رہی وہ بات ہی نہیں رہی دے کے وہی اللہ کی محفوظ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ محفوظ ہے اور اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی ہیں ہے جو ہسٹری کی فل لائف میں آئے انسان کس درجے تک آ چکے تھے تو لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا انسانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نہ ہو حتیٰ کہ دنوں کے الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی تحبیب میں ان کی جو برائیاں بیان کی گئی ہیں وہ بھی تحبیب میں یہ الگ بات ہے کہ وہ ہے معاذ اللہ اللہ بچائے اس جھوٹ سے بھی مگر یہ کہ لکھی تو گئی نا پوری روشنی میں ایک شخصیت آئی ہے اور وہ صلی اللہ وسلم اللہ آئی ہے اور وہی جو محفوظ رہی ہے تو صرف قرآن محفوظ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی وہی محفوظ قرآن اتنا محفوظ رہا ہے اتنا محفوظ رہا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اسے سینوں میں محفوظ رکھا سب جانتے ہیں پھر اس کے بعد کتابت ہوتی تھی کتابت کے بعد پرنٹنگ کا دور آ گیا اب تو امکان ہی نہیں رہا اس بات کا کہ قرآن دنیا سے مٹ جائے اس چودہ سو سال میں پندرہ سو سال میں ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرا جس دنیا میں قرآن نہ ہر جگہ محفوظ ہے جب بڑی محفوظ ہے یہ آخری ہم کہتے ہیں اس اسلام سچا یہ ہے بات ہم اسلام کو جو مانتے ہیں کہ یہ صحیح مذہب ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہی محفوظ ہے وہ زبان محفوظ ہے یہ بڑی جو ہے کوئی اور محفوظ نہیں اگر کوئی اور وہی محفوظ ہوتی ہم کہتے ہیں اس کی پیروی کر لو بھی وہی محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے بڑی عجیب بات اللہ نے بتائی اللہ نے بتایا ہے کہ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے اللہ نے کہا دین ہی کی ہے جو ہم نے پہلے دین دیا تھا آدم علیہ السلام کو بس کرتے ہوئے علیہ السلام کو اللہ نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ خدا ایک ہے قیامت آنی ہے تقدیر ہے میرے رشتے ہیں بھی علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہے گا تم بے مان لانا کسی کی موتی باتیں اللہ نے پہلے دن بتا دی اب کیا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ اللہ ایک دن دے رہے ہیں کرتے ہوئے علیہ السلام کی قوم نے کہا پانچ ہیں عیسائی آگے ان کا اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے محاذ اللہ فرشتے نہیں ہیں تقدیر ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں نا مذاہب میں اللہ بار بار نبیوں کو بھیجتا رہا کہ اس اصل دین کو بھی واپس لاؤ جو خدا پاک انہوں نے اپنے پاس سے داخل کر دی ہے اس کو ہٹا دو پھر ایک ہزار سال پانچ سو سال کے بعد اس دین میں نئی چیزیں داخل ہوگی اللہ نے کہا اب آپ چاہیے آپ میرے نبی ہیں آپ دین سے زائد چیزوں کو ہٹا دیجیے اصل دین کو خوبصورت میں پیش کیجیے آپ کو ہی مرتبہ مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور فرمایا جتنے دین اب تک دنیا میں تھے دین ایک ہی تھا اب گڑبڑ کر دیا بہت زیادہ عیسائیوں نے یہودیوں نے مشرقی نے مکہ نے ان دو تین قوموں نے بہت گڑبڑ کر دیا آپ چاہیے اور پھر اسی اپنے دین کو لوگوں کے سامنے رکھیے جو اللہ جو میں نے انہیں دیا تھا آدم علیہ السلام اسی لیے قرآن کہتا ہے شرال دین ماں سادگی ہو ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو علیہ السلام السلام کو دیا تھا ہم کہتے ہیں دین ایک کی ہے دین تبدیلی بھی ہے دین تو عقیدے کا نام ہے نا پھر وہ آج تبدیل ہوتی رہی کہ نمازیں ادھر کی تھی ادھر کی ہو گئی زکات تھی ادھر کی ادھر کی ہو گئی اور روزے تھے نہیں تھے یہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں وقت کے مطابق انسان کس درجے کا باشعور ہے اس سے کیا حکم ملنا چاہیے کیا دینا چاہیے لیکن اب عقیدہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں وہی محفوظ ہے جہاں دین محفوظ ہے وہ ہے جو قابل اتباع ہے اور اسلام کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں وہی کے مقابلے میں اور کوئی دین بھی محفوظ نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باقی ہیں وہ جو ہے اور وہ گمراہی کی چیزیں یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں کہ بھائی تم دیوبندی بریلوی کی بات کرتے ہو عیسائیت دیوبیت اسلام کی بات کرو اسلام بھی سچا ہے یا نہیں سچا ہم کہتے ہیں یہ ہے دلیل اسلام کی کہ یہاں پر وہی محفوظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محفوظ ہے زبان محفوظ ہے اور اس سے پہلے آئی نہ وہی محفوظ رہی نہ کتاب محفوظ رہی حتیٰ کہ زبان ہی دنیا میں نہیں رہی کہ جب نہیں رہی تو چیزیں قابل اتباع کی نہیں